الدين أما بعد فمن دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي أو كما قال عليه الصلاة والتسليم بزرگان محترم حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بہت سی دعائیں سکھلائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر دعا میں امت کے لیے بڑے سبق ہیں ہماری اپنی زندگی کی راہ کیسی ہونی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو کسی درمیانی درجے میں رکھنا چاہتے تھے اعتدال اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک کا کو محمد ہم وسط ہم نے تمہیں امت وسط بنایا نہ ادھر بہت آگے بڑھ جانے میں نہ ادھر نیچے گرنے کی درمیان اس امت کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی فطرت کو سامنے رکھ کر تمام ہمارے احکامات بیان فرمائے ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی فطرت کا خیال فرمایا ایک مرتبہ کچھ صحابہ نے ایسی نیت کر لی کہ ہم ہمیشہ روزہ رکھیں گے کسی نے کہا ہم شادی نہیں کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ہوئی تو ان کو بلایا انہوں نے کہا کہ یہ میرے طریقے زندگی نہیں ہے میں روزہ بھی رکھتا ہوں افطار بھی کرتا ہوں اور میں نے نکاح بھی کیے اور میں آئلی زندگی بھی گزارتا ہوں امت میں اگر کسی آدمی کے ذہن میں دین یہ آ جائے کہ شادی نہیں کرنے کی کہ یار جدار سب چھوڑ دو دکانیں وکان یہ سب دنیا ہے بھائی ہم تو مسجد والے اعمال میں لگے رہتے ہیں تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف بات ہے آپ نے منع فرمایا آپ نے سو میں داؤد کو پسند فرمایا کہ ایک دن روزہ رکھو ایک دن افطار کرو کوئی صاحب آیا اور انہوں نے کہا کہ میرا ارادہ یاس اللہ ایسا ہو رہا ہے کہ میرا سارا مال اللہ کے راستے میں میں خرچ کر دوں کتنی اچھی نیت آپ نے منع فرمایا نہیں نہیں نہیں کیا کریں گے انہوں کا فنس آپ نے فرمایا نصف بھی بہت ہے پھر انہوں نے کہا یہ کتنا سلس ون تھرڈ اور آپ نے فرمایا کہ تم اپنے بچوں کے لیے اسباب معیشت چھوڑ دو یہ بہتر ہے اس چیز کے لیے کہ تم تو سارا مال خرچ کر کے نیکی کما کے چلے جاؤ تمہارے بچے دوسروں کے سامنے ہاتھ مانتے دیتے آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا یہ ہے اعتدال یہ ہے اعتدال کی زندگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کی رعایت فرمائی ہر بات میں رعایت فرمائی کہا اگر کوئی شخص نماز کے لیے رات کو کھڑا ہوتا ہے اور اگر دو چار پانچ رکعت پڑھنے کے بعد یہ احساس کرتا ہے کہ میری طبیعت میں آج کل کچھ کمزوری سی ہے نیند کا غلبہ ہے آپ نے فرمایا سو جائے وہ زبردستی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں یہ ہے اصل میں دین انسان کی فطرت کو سامنے رکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کام کی یہ آپ نے جو دعا ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے تین چیزیں مانگی سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ کے سامنے یہ دعا کے الفاظ نکلے اللہ لی دینی اللہ دی ہوا عصمت و عمری اے میرے پروردگار میرے دین کو درست فرما جس میں میرے تمام معاملات کی مضبوطی ہے اس سے اندازہ ہوا کہ انسان کو سب سے پہلے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے دین کے صحیح ہونے کی فکر کرنی چاہیے کیونکہ دعا میں سب سے پہلا جو اسٹیج آیا وہ دین کا آیا آپ نے اللہ سے پہلی چیز جو مانگی اللہ اسلح علی دین یہ لدی ہوا عصمت و عمری اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ بچے کو سب سے پہلے اللہ کی توحید سمجھاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے اسے واقف کرو اسے اسلام کی خوبیاں بتاؤ دین کے ساتھ پہلے بچے کو وابستہ کرو اور پھر آپ دنیا کے اندر اس کو ڈالو جب دنیا میں بسنے والے انسانوں کا دین مضبوط ہوتا ہے تو ساری کلیں درست ہو جاتی ہیں انسان کے تمام احوال دین کی وجہ سے درست ہوتے ہیں جب دین نہیں ہوتا تو آدمی کی طبیعت میں پھر بغاوت سرکشی شیطان کی اتباع کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سمجھایا صحابہ کو اور اتنا مضبوط ان کی طبیعت میں دین کا جذبہ پیدا فرمایا کہ وہ دنیا میں کسی بھی عہدے پر پہنچ گئے وہ اللہ تعالیٰ سے کبھی غافل نہیں رہے امیر المومنین سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اردا خلافت کی کرسی پر تھے اور اتنا دبدبا تھا کہ اگر وہ سوئے ہوئے ہوں کسی جگہ اور کوئی ان کو دیکھتا تھا تو کپ کپاتے تھے روب دیا تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر اور عمر تو وہ شخص تھے کہ جن کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا اللہ خان ممبادی نبی لکھان عمر اگر میرے بعد دنیا میں کوئی نبی آتا تو عمر ہوتے کتنی بڑی بات ہے کسی انسان کے لیے اس سے بڑا سرٹیفکیٹ کیا ہو سکتا ہے اور یہ وہ عمر ہے جن کے بارے میں آپ نے قبا کے سامنے کنویں کے اوپر بیٹھ کر یہ کہا تھا کہ ابو بکر الجنہ و عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ مسجد قبا کے سامنے کنواں تھا نائنٹین ففٹی تھری میں جب میں گیا تو وہ کنواں موجود تھا ابھی تو نہیں اس کی مین پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم مبارک اس کے اندر ایسے لٹکائے ہوئے تھے اور یہ جملے فرمائے تھے جس آدمی کو جنت کی خوشخبری اس سرزمین پر دے دی گئی تھی اور جو امیر المؤمنین تھا جس کے بارے میں لسان نبو سے یہ نکلا کہ میرے بعد کوئی اگر ہوتا دنیا میں نبی تو عمر ہوتی ان کا حال یہ تھا کہ کبھی کبھی وہ ایک چھوٹا سا کچرا لیتے تھے اور یہ کہتے ہیں کاش کہ عمر تو یہ تنکا کا ہوتا خلافت کے زمانے میں جبکہ وہ امیر المومنین تھے ان کو پتا چلا کہ قافلہ مدینہ منورہ کے قریب سے گزر رہا ہے کسی نے اطلاع دی کہ امیر المومنین ایک انجانے لوگوں کا قافلہ یہاں سے گزر رہا ہے اور ان کا پڑاؤ مدینہ کے باہر ہے اب عمر کو فکر ہوئی کہ ان کو ایسا نہ ہو کہ کسی قسم کی کوئی تکلیف ہو جائے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا وہ بھی جلیل القدر صاحبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمان کیا تم کچھ نیکی کے کام میں میرے ساتھ چل سکتے ہو وہ صحابہ تو تیار رہتے تھے ابھی المین میں حاضر ہوں کیا خدمت ہے کہا کہ ایک قافلہ ہے ہم دونوں جا کر رات بھر ان کی نگرانی کریں ہیڈ آف دی اسٹیٹ سربراہ مملکت اور وہ قافلے کی نگرانی کرنے کے لیے جا رہے ہیں دین کی وجہ سے یہ عصمت عمر ہے اللہ واصلہ علی دین الزی عصمت عمری دین جب آتا ہے تو حکومت کی کرسی پر بھی آدمی بے قرار رہتا ہے ساری رات وہاں کھڑے رہ کر دونوں نے چوکی کی ایک بچہ رو رہا تھا کسی خیمے میں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پریشان ہو گئے کہ بچہ بہت رو رہا ہے اس کی والدہ کچھ کہتے نہیں گئے بہن یہ تمہارا بچہ روتا ہے اس کی نگہبانی کرو اس کو نہیں معلوم کہ میرے ساتھ جو آدمی بات کر رہا ہے وہ امیر المومنین ہے سنا اس نے چلے گئے پھر تھوڑی دیر کے بعد رونے کی آواز آئی پھر حضرت عمر دلہ تشریف لے گئے اور انہوں نے کہا بہن ذرا اس بچے کا خیال رکھو بہت دیر سے رو رہا ہے پھر تیسری مرتبہ جب گئے تو وہ خفا ہو گئے انہوں نے کہا بھلے آدمی تمہیں کچھ پتا بھی ہے کہ بچہ کیوں روتا ہے میں نے اس کا دودھ چھڑایا ہے اس لیے رو رہا ہے اور تم مجھے گھڑی گھڑی آ کے کہتے ہیں اس کی نگہبانی کرو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ بہت ذہین آدمی تھے اس بچے کے رونے کی آواز سے سمجھے تھے کہ یہ بچہ اتنا چھوٹا ہے کہ دودھ چھڑانے کی اس کی عمر نہیں ہے تو پوچھا کہ بہن آپ بتلا سکتے ہیں کہ کتنے تو اس نے کہا کہ اتنے مہینے کا ہے کہا اتنے جلدی تم نے اس کا دودھ چھڑا دیا اس عورت نے جواب دیا کہ یہاں جو امیر المومنین ہیں ہمارے وہ جب تک بچہ کھانا نہیں کھاتا بیت المال سے اس کا وظیفہ جاری نہیں کرتے اور ہم غریب لوگ ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جلدی سے دودھ چھڑا دے تاکہ گورنمنٹ کا چائلڈ بینیفٹ یہ جو انگریز لوگ دیتے ہیں نا ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی دین ہے یہ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کی دین بس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سنا کہ عمر اس وقت تک وظیفہ نہیں دیتے جب تک کہ بچہ روٹی نہیں کھاتا اس لیے میں نے چھڑایا ہے بس اسی وقت رونا شروع کر دیا حتیٰ کہ مصطفیٰ ڈاکٹر مصطفیٰ سوائی نے اپنی کتاب میں لکھا ہی یہ جملہ رجا مسجد صبح کی نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائے بن ناس اور لوگوں کو انہوں نے نماز پڑھائی ولم یوسما سعود من کثرت البو بہت زیادہ نماز میں رونے کی وجہ سے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا چلا کہ عمر کیا پڑھ رہے ہیں اس قدر روئے حضرت عمر اور سلام پھیرنے کے بعد اعلان کیا کم بنا اطفال مسلمین ہم نے کتنے مسلمان بچوں کو اس طرح ضائع کر دیا ہم نے کیسا قانون بنایا اور اسی وقت آڈر نکالا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی بیت المال سے اس کا وظیفہ جاری یہ ہے وہ چائنا جس کو دے رہے ہیں ابھی ہمارے یہاں کینیڈا میں یہ ہوتا ہے بچہ پیدا ہوا ہسپتال والے سرٹیفکیٹ بنا دیتے اسی دن اور گورنمنٹ کو بھیج دیا دو مہینے کے بعد پیسے جاری ہو جاتے ہیں ابھی وہاں اسی طرح ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ گورنمنٹ بڑی ویلفیئر اسٹیٹ یہ ویلفیئر اسٹیٹ اسلام نے بنایا تھا میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ امیر المومنین ہو کر پوری رات وہاں اس لیے گئے تھے کہ ان کا دین تھا ان کی طبیعت میں اللہ نے دین مضبوط کیا تھا اور دین مضبوط نہیں ہوتا تو کوئی گاؤں کا سرپنچ بھی کسی کی خبر نہیں لیتا ہمارے گاؤں کے جو سرپنچ ہوتے ہیں ان کو بھی کچھ پڑی نہیں ہوتی وہ تو اتنا ہی چاہتے ہیں کہ کسی صورت سے جتنے پیسے ہم نے الیکشن میں خرچ کیے وہ مجھے کس طرح واپس مل جائیں کیونکہ دین نہیں ہے یہ تو اسٹیٹ کا سب سے بڑا آدمی چرواہے کے اندر دین آ گیا چرواہا بکریاں چرانے والا جنگل میں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلے کچھ دور چلے گئے بھوک کا احساس زیادہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ بکریاں چلا رہا ہے اس سے جا کر ہم کہیں کہ ہم تمہیں کچھ پیسے دیں اس میں سے کچھ بکریوں کا دودھ دو کر ہم کو پلاؤ تو گئے اس کو بلایا السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی ہم لوگ بھوکے ہیں مدینہ سے آئے ہیں اگر آپ ان بکریوں کو دو کر ہم کو دودھ دے دیں تو ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے اس نے کہا کہ بھائی یہ بکریوں کا مالک میں نہیں ہوں میں تو صرف ملازمت کر رہا ہوں مجھے میرا مالک تنخواہ دیتا ہے اس لیے میرے لیے جائز نہیں ہے کہ اس بکری کو دودھ دہ کر میں آپ کو پلاؤں ابن عمر چونکے ارے یہ جنگل میں چرانے والا اس کے اندر دین اتنا تو انہوں نے کہا اس کو ذرا اور ٹیسٹ کرنا چاہیے انہوں نے کہا میاں ہم تم کو کافی رقم دیں گے تم ایک بکری کو ذبح کرو ہم بھی گوشت کھائیں گے تم بھی کھاؤ گے اور شام کو تمہارا مالک پوچھے تو کہہ دینا کہ بھیڑیا آیا تھا اور بکری جیسے یسوف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد صاحب کو جا جانا کو یوسف اکل حزیب ہم تو کھیل کود میں مصروف تھے یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس رکھا تھا بھیڑیا آیا ابا جی بھیڑیا کھا گیا ایک بہانہ ہوتا ہے نا جنگل میں کھا جایا کرتے ہیں اس نے جب یہ جملہ سنا ابن عمر حضرت ابن عمر ان سے امتحان لے رہے تھے اس نے کہا یا رجل وہ بدو کہتا ہے یا رج الفاع اللہ یا رج الفاع اللہ ارے بھلے آدمی تم مجھے یہ بات کہہ رہے ہو کہ مالک کو جا کر ایسا کہنا کہ بھیڑیا کھائے پھر تو اللہ تعالیٰ کہاں ہے یعنی اللہ دیکھ رہے ہیں میں یہ کام نہیں کر سکتا یہ دو مثالیں دین جب انسانوں کی زندگی میں آتا ہے تو حکومت کی کرسی پر رہ کر بھی وہ شہید نظام چلاتا ہے اور دین انسانوں میں آتا ہے تو جنگل کے چرواہے بھی اس طرح کی امانت داری اختیار کرتے ہیں اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک آدمی نے دیکھا کہ ایک ندی کے کنارے بکری بھی پانی پیتی تھی اور بھیڑیا بھی پانی پیتا تھا اور روزانہ دونوں پی کر نکل جاتے تھے ایک دن ایسا ہوا کہ بکری کا بچہ پانی پینے آیا اور بھیڑیا نے اس پر حملہ کیا اس چروا نے کہا کہ خلیف عادل عمر ابن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا ان کے عادل ان کے انصاف ان کی دین پروری کی وجہ سے جنگل کے جانوروں پر بھی اثر پڑتا تھا انسانوں میں جب دین مضبوط ہوتا ہے تو پوری دنیا سکون اور چین کی زندگی یہ تبلیغی دعوت کا کام جو ہوا اس میں انسانوں پر اتنا اثر ہوا کہ میں احمد آباد میں گیا ایک میں نورنگ پورہ جا رہا تھا وہ میں پہلی مرتبہ جا رہا تھا میں نے کنڈکٹر سے کہا کہ بھائی میں واقف نہیں ہوں مجھے آپ بتا دیجیے تو وہ لے گیا جب وہ اسٹاپ آیا جہاں سے مجھے گزرنا تھا تو وہ نیچے اترا اور بس کھڑی رکھی اور دور تک چل کر مجھے کہا کہ آپ کو جہاں جانا ہے مسلم سوسائٹی میں اس کا راستہ یہ ہے اب شہر میں کنڈکٹر اس طرح نیچے اتر کے کسی کو راستہ نہیں بتاتے پھر میں نے دیکھا کہ وہ دعوت کی کام میں لگا ہوا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں بات ڈالی کہ انجان آدمی ہے عالم آدمی ہے یہ بات پوچھ رہا ہے مجھے بتانا چاہیے یہ میں کہتا ہوں جب دین آتا ہے تو ہر ایک طبقے کی زندگی بدل جاتی ہے ہر ایک کی حکومت کی کرسی پر ہوگا جب بھی دکان پر بیٹھا ہوا ہوگی اگر کوئی آدمی ٹیکسی چلاتا ہے چونکہ ہمارے ساتھ سلمان میں ممایا بغداد میں تھے انیس سو اڑسٹھ میں ہم ان کے ساتھ گئے تو وہ اپنے قصے سناتے تھے کہ مولانا ہم لوگ بمبئی میں ٹیکسی چلاتے تھے عبد الواحد کے آپ تو جانتے ہیں وہ کہا ہمارا دھندا یہ تھا کہ بلڈ پیئر کے اوپر یہ بڑے بڑے میل آتے تھے یوروپ کے اسٹیمرے کہا ہم ٹیکسیاں لے کر وہاں لائن میں کھڑے رہتے تھے اب دیکھا کہ انگریز اتر کر آ رہے ہیں وہ تاج محل ہوٹل میں جانا چاہتا ہے وہاں سے بلڈ پیئر سے تاج محل زیادہ دور نہیں ہے سلمان بھائی کہنے لگے کہ ہمارا ایک ہی معاملہ تھا کہ ہم ان کو بٹھاتے تھے اور پورا چکر لگاتے تھے محمد علی روڈ سے ہوتے ہوئے ادھر مرین ڈرائیور سے ہوتے تاج محل پر لاتے تھے اس لیے کہ دین نہیں تھا لیکن جب ہم اس کام میں لگے تو ہم نے اللہ سے توبہ کی کہ ہم نے کتنے لوگوں سے غلط پیسے لیے وہ کہنے لگے کہ ہم رات بھر روتے ہیں اللہ کے سامنے یا اللہ کتنے بندوں سے ہم نے غلط پیسے لیے دین جب انسانوں کی زندگی میں آ جاتا ہے ساری انسانیت کے لیے وہ فائدہ مند شخص بن جاتا ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جملہ یہ فرمایا کہ اللہ اسلح لی دین الدی ہوا عصمت و عمری میرے تمام معاملے کا دار و مدار دین پر ہے میرا اور میرے اولاد کا دین صحیح ہوگا تو معاملہ درست ہوگا اگر ان کے پاس پیسے کم بھی ہیں وہ سخی زندگی گزاریں گے خود بھی اور دوسروں کے لیے بھی وہ نعمت بنیں گے اگر آپ نے بہت بڑا بینک بیلنس چھوڑا بچوں کے لیے لیکن اگر ان کی دین کی فکر نہیں کہ آپ یقین مانیے کہ وہ اچھی زندگی نہیں گزار سکتے دنیا میں بہتر سکون کی زندگی گزارنے کا واحد راستہ انسانوں کے اندر اللہ کے دین کا آنا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا کہ شاید میری امت میں کچھ لوگ اتنے جذبے میں آ جائیں کہ دینداری کی وجہ سے پھر وہ دنیا ہی چھوڑ دیں بالکل کہ نہیں بھائی ہم تو اب کچھ کام کرتے ہی نہیں یہی کام کریں گے تو آپ نے دوسرا جملہ فرمایا اللہ اسلحلی دنیا یہ لطیفی ہے معاشی اے اللہ میری دنیا بھی درست فرما جس میں مجھے زندگی گزارنا ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجر کے بارے میں فرمایا کہ اتاجر الصدوق الامین جو تاجر سچا ہے امانت دار ہے میرے ساتھ جنت میں جو تاجر آدمی ہے پیسے والے آدمی کسی یتیم کی کفالت کرتے ہیں انوکا فرمکا فرلی یتیم کہا ہی نے اب نے ایسی انگلی فرمائی میں اور وہ شخص جو پیسے کما کر کسی یتیم کی پرورش کرتا ہے جنت میں وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا جیسے یہ دو ساتھ اب نے ایسا اشارہ فرمایا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تعلیم کی خوبی تھی کہ آپ صحابہ کے دلوں میں بات کو ایسا بٹھاتے تھے کہ وہ کبھی نہیں بھولتے آپ ایسا اشارہ فرمایا آپ نے ہے نا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں وہ کافر الیتیم کسی یتیم کی پرورش کرنے والا کہا تیرفی جنت اس طرح ہوں گے جنت یہ یتیم کی پرورش کب کر سکیں گے جب ہم کچھ کمائیں گے اگر ہم بیٹھے رہے کسی ایک کونے میں تو ہمارے پاس خود کے پیسے نہیں ہوں گے تو ہم کسی یتیم کی پرورش کیسے کریں گے اس لیے آدمی آدمی کے لیے ضروری ہے کہ یہ دیکھے کہ میں دنیا بھی ساتھ ساتھ کہاؤں تاکہ میرے بچے بھی بھیک نہ مانگے کسی کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کریں کہ وہ غلط انداز میں لوگ پھر شکایت بھی کرتے ہیں کہ بھائی یہ آدمی تو دین کے کام میں لگا ہوا ہے اور ان کے بچوں کا یہ حال ہے ہمارے یہاں ہندوستان میں بارہا ایسا قصے پیش ہے اور ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں ایسے قصے اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ساؤتھ افریقہ میں میرے ایک جاننے والے تھے انہوں نے اپنے بچوں کو عالم بنایا اور انہوں نے کہا کہ میں نے بچوں سے کہا کہ صبح سے لے کر ایک بجے تک تو آپ کو دکان میں کام کرنا پڑے گا اور باقی کا حصہ مدرسے میں جا کر پڑھا دو فیس ابھی اللہ تاکہ ان کی دنیا بھی بنے دین بھی بنے یہ جتنے بھی اصحاب خیر کے بچے ہمارے یہاں مدرسے میں آتے تھے تو میں ان کو یہی کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو دین سکھلایا تو آپ لوگ اپنی دکان کا کام بھی کرو لیکن اللہ کے بندوں کو دین سکھلاؤ بھی دینی زندگی کیسی ہونی چاہیے یہ دینی علم کے بغیر آدمی نہیں سمجھ سکتا دین پر مضبوط رہنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہمیں کچھ وقت گزارنا پڑے گا یہ ہم نے قرآن شریف نے ہم کو کہا ہے وصبر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آیت ہے یہ اللہ کا کلام ہے اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ ذرا جمائے رکھو کہ جو اپنے پروردگار کو صبح اور شام پکارتے ہیں اور صرف اللہ کی رضامندی کے لیے جس کو ہم خانقاہی نظام کہتے ہیں آج کل کی اصطلاح میں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کو پکارتے ہیں صبح اور شام دینی تعلیم بھی ضروری مدارس کی اور یہ نظام بھی ضروری حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے حاجی صاحب کے ہاتھ پر بیعت کی حالانکہ آپ بہت حضرت تھانوی بہت جگید عالم تھے تو انہوں نے کہا کہ حاجی صاحب سے بیعت کرنے سے پہلے ہم نے صرف نقوش پڑھے تھے اس کے معنی حاجی صاحب سے بیعت کرنے کے بعد حاصل ہوئے علم دین کہ بغیر انسان کی زندگی دینی باتوں پر عمل کرنے کے قابل نہیں ہوتی اور شیطان بغیر علم دین والوں کو بہت جلدی راستے سے بھٹکا دیتا ہے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طلب العلم علا کل مسلمین علم دین کا طلب کرنا ہر مومن پر فرض ہر ہر ہر ملک میں ایسے اداروں کا ہونا ضروری ہو کہ جہاں صحیح علم بچوں کو کچھ تعداد یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سارے لوساکا کے بچے مدرسے میں داخل ہو جائیں ایسا تو مشکل ہے اس لیے کہ قرآن مجید میں بھی ایسے ہی کہا اولا اللہ فرقت ان کو عفت الفقہ دین قرآن شریف کہتا ہے ایک طائفہ تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے کہ جو جا کر دین کا تفقع حاصل کرے آپ حضرات کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہاں دارالعلوم قائم ہوا اور یہاں اتنا موقع اب نصیب ہوا کہ آپ کہیں باہر بھیجنے نہ بھیجیں تو یہاں وہاں ان کو شروع سے لے کر بخاری تک پڑھا سکے یہ اللہ کا احسان ہے حضرت مدین رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے سنا کہ یہ مکاتب اسلامیہ اور یہ مدارس دینیا یہ مسلمانوں کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا حکم رکھتے ہیں یہ پیچھے جو ہڈی ہوتی ہے لمبی جس میں ہاں، یہ ریڑھ کی ہڈی ہے مکاتب اور مدارس یہ حضرت مدنی سے ہم نے سنا امت میں جب تک یہ مکاتب اور مدارس ہوں گے امت صحیح راستے پر جائے گی امت میں جب تک یہ اللہ اللہ کرنے والوں کی جماعت ہوگی ان کے دین میں مضبوطی باقی رہے گی یعنی دین کے یہ سب شعبے دین اللہ کے رسول نے جو فرمایا کہ اللہ اسلح علی دین اللہ یہ دین آئے گا کا ہے دین والوں کے پاس سے آئے گا جن کو دین معلوم ہے کہ دین کیا چیز ہے حضرت مولانا صدیق سبانوی رحمۃ اللہ نے بہت سادہ بات کرتے تھے تقریر میں بہت سادہ تو وہ پوچھتے تھے وہاں گجرات میں تشریف لاتے تھے تقریب میں یہ پوچھتے کہ بھائی آپ کو سبزی خریدنی ہے تو آپ کون سی دکان پر جاتے ہو یہ سوال تو کہتا ہے حضرت جو سبزی بیچتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں کہتا کاچیا لوگ کو جی لیلوتری بیچے تین پاس جائیں اور اور کہتے ہیں بھائی تم کو کپڑا خریدنے ہو تو کہاں جاتے ہو تو حضرت کپڑے کی دکان جو ہوتی ہے اب یہ تو ہو نہیں سکتا ایک ہم بھولا بھالا دابل میں ہمارے پاس آیا تو وہ سورج گیا تو بسم اللہ ہوٹل میں جا کر کہا کہ مجھے ٹارچ چاہیے بسم اللہ ہوٹل نے کہا کہ مول صاحب یہ تو کھانے کی دکان ہے آپ کو ٹارچ چاہیے تو آپ کو آگے ملے گی اب اس کو بیچارے کوئی پتہ ہی نہیں کہ ہوٹل ہے یہاں ٹارچ نہیں بکتی ادھر بہار کا کہیں تعلم تھا تو حضرت یہ پوچھتے تھے کہ آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے تو اس کے جو بیچنے والے ہوتے ہیں ان کے پاس آپ کو جانا پڑے گا تو اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ اگر آپ کو دین چاہیے تو دین جن کے پاس ہے جن علماء کے پاس ان کے پاس جانا پڑے گا آپ کو اللہ کی معرفت چاہیے تو معرفت والوں کے پاس جا کر بیٹھنا پڑے گا اسی لیے کہتے ہیں کہ جو بیچتے تھے دوائے دل و دکھا اپنی بڑھا گئے یہ جو معرفت کے بڑے بڑے اولیاء ایک کے بعد ایک اٹھتے جا رہے ہیں حضرت خانوی ہاں۔ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے زکریہ صاحب مارا خری احمد صاحب سہارنپوری حضرت شاہ عبد القادر صاحب ہندوستان میں یہ معرفت کی دکانیں کہلاتی تھی اس کو ہمارے یہاں کہتے یہ معرفت کی جو بیچتے تھے دوا دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے اب گنے چنے لوگ رہ گئے ہیں کہ لوگ ان کے پاس جا کر اپنے دل کی اصلاح کر سکتے شریعت نے یہ بتایا کہ ہمیں کیا کرنا ہے دین پہلے مضبوط کرنا ہے اور ساتھ ساتھ اپنی دنیا کی بھی اتنی فکر کرنی ہے کہ ہمیں رزق حلال حاصل ہو ہم کسی کے محتاج نہ ہوں ہم کسی پر اس دنیا میں بار بن کر زندگی نہ گزارے اللہ کے رسول صاحب ہم کو بات پسند نہیں تھی کہ آدمی اس طرح دنیا میں زندگی گزارے کہ دوسرے پر بوجھ بنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اس نے کچھ طلب کیا آپ نے فرمایا کہ بھائی تمہارے پاس کچھ ہے تو انہوں نے کہا ایک کٹورا ہے کہ جاؤ لاؤ اس کو بیچوایا دو درہم آئے تو آپ نے کہا کہ جاؤ ایک کلاڑی خرید لاؤ کلاڑی منگوائی پھر آپ نے ایک لکڑی کا دستہ لیا اور خود اپنے ہاتھ سے چل کے اس کو ڈالا اور کہا جاؤ لکڑی کاٹو اور ایک ہفتے کے بعد مجھ سے ملنا ایک ہفتے کے بعد جب وہ آیا تو آپ سر صاحب نے پوچھا تو انہوں نے کہا آش اللہ اب میرے پاس اتنے درہم ہو گئے ہیں میں اس سے اپنے بچوں کا پہ آپ نے فرمایا ایک آدمی کے لیے بہتر ہے کہ اپنے ہاتھ سے کمائی کرے اور بچوں کو کھلائے اس بات سے کہ وہ لوگوں کے سامنے بھیک مانگے تو یہ اللہ کے رسول کی تعلیم ہے اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ دنیا میں لوگ اپنا دھندا کریں صحیح انداز سے اس میں سودی کاروبار نہ ہو اس میں جھوٹ نہ ہو اب بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں ان کے چہروں پر نشان ہیں اور کپڑے بھی ماشاءاللہ اللہ آج کل تو لوگ عمرے وغیرہ میں جاتے تھے اکثر لمبے کرتے لوگ پہنتے ہیں کوئی بھی آدمی دیکھتے دھوکہ بڑا سال آدمی اور ایسا دھوکہ مدرسے میں آئے ہمارے یہاں ترکیسر میں اور بہت نیکی دینداری کی بات حجی شاہ بھی بیٹھے ہوئے تھے تو وہ شیترنجی بناتے تھے میسور کی طرف تو میں نے ہمیں ضرورت تھی مدرسے میں ہم نے آرڈر دیا ان کو بک لکھوائے چھ سات مہینے کے بعد وہ دری آئی اور اس کو جب ملازم نے کھولا اور ایسے جھٹکا تو دو ٹکڑے ہو گئے میں نے کہا کیسا دیندار آدمی نظر آ رہا تھا یہ چیز جو ہے نا بہت خطرناک ہے کہ ہم دنیا میں اپنے آپ کو ایسا ظاہر کریں کہ ہم بہت نیک ہیں اور انسانوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کریں یہ دین کے خلاف بات ہے یہ چیز حضرت مولانا تقی صاحب کہتے ہیں کہ صحیح دین علم کے بغیر پیدا نہیں ہوتی شیطان بہت بہکاتا ہے انسانوں کو اس لیے دین بھی درست ہو ہمارا پھر ہماری دنیا اور تیسری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی اسلحلی آخرت التی فیحہ معادی اے میرے مولا میری اس آخرت کو بھی درست فرما دیجئے کہ جس میں مجھے واپس جانا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے ہمیشہ اس بات کا ذکر کیا کہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ ہمیشہ صبح اور شام اس کا تصور کرے کہ اس دنیا میں میرا قیام بہت تھوڑا ہے اور مجھے جانا ہے آخرت میں اور وہاں حکم الحاکمین کے سامنے مجھے اپنا جواب سب دے اس لیے آپ نے فرمایا کن فت دنیا کا ان کا غریب نواب و سبیلن اس دنیا میں تم اس طرح رہو کہ جیسے تم اجنبی آدمی ہو مسافر آدمی ہو یا رہ گزر ہو دنیا میں کوئی مسافر ہوتا ہے تو تھوڑا سامان رکھا جاتا دنیا میں بڑے بڑے بنگلے بنانے کا کوئی تصور نہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے ہمارے سامنے عبرت کی چیزیں قرآن میں ذکر کی کم تھرق من جنات وعیون کم فرق من جنات مقام ان کریم ان خان و فیحم ان کا معنی بہت اچھا کیا حضرت شیخ الرحمۃ اللہ علیہ کہا کہ کتنے انہوں نے بڑے بڑے باغیچے چھوڑے گارڈن بہترین پارک تھے ان لوگوں کے پاس اور بڑے بڑے بنگلے تھے اور بہت عمدہ عمدہ قسم کے مکانات تھے اور ان مکانات میں بیٹھ کر وہ خوش گپیاں کیا کرتے تھے فاقہین کا ترجمہ کیا ہے مجھے مجھے بہت پسند آیا چونکہ مالدہ لوگوں کے یہی ہوتا ہے سنیچر اتوار آئے پارٹی ہو جاتی ہے برائی کی اب بیٹھ رہے ہیں نوجوان سب بیٹھے ہیں خوش گپیاں ہو رہی بوتلیں چل رہی ہے اور ان کو آخرت یاد نہیں آتی کم ترکو من جنات و کا یوں مقام ان کریم ان کانو یہاں اللہ اکبر کبیرہ ہم چونکہ علم نہیں سیکھتے اس لیے ان آیات کا اثر ہمارے اوپر نہیں ہوتا اگر ہم ان علم کو سیکھتے تو اگر امام یہ آیت پڑے ہمارے پہ کھڑے ہو جائے یا اللہ ہمارے پاس بھی اچھے اچھے مکانات ہیں ہم یہ مرسیڈیز گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں ہمارا کیا انجام ہوگا ہماری آخرت کیسی ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار صحابہ کے سامنے اس جملے کو دہراتے تھے من خان الاخر وا رہ بار بار آپ کے حدیثوں کے شروع میں الفاظ آتے تھے جو شخص بھی اللہ پر ایمان لاتا ہے اور یوم آخر پر ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی زندگیوں کو اس طرح گھڑا ہے کہ کروڑوں روپے کا مال ان کے پاس ہوتا تھا لیکن آخرت کو کبھی نہیں بولے وہ عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ کا قافلہ ملک شام سے جب مدینہ میں داخل ہوا تو سارے مدینہ میں شور برپا ہو گیا کہ اتنا بڑا قافلہ کس کا آیا ہے وہ اثار اثر اور مدینہ تن منورہ مدینہ منورہ میں ایک شور برپا ہو گیا اس قافلے کی وجہ سے کہ کس کا قافلہ آیا ہے اتنا بڑا قافلہ اتنے بڑے تاجر تھے عبد الرحمانی ناؤ لیکن دسترخوان پر بیٹھے ایک دن روزے کی حالت تھی اور دو ترکاری ان کے سامنے تھی تو زار و قطار رونے لگے اے اللہ میرے صحابہ اس حالت میں دنیا سے چلے گئے کہ ان کے پاس کفن کا کپڑا نہیں تھا آج میرے دستخان پر دو ترکاری ایسا تو نہیں ہے کہ جنت کی نعمتوں میں سے کچھ حصہ وہیں دنیا میں مجھے چکا اور میں محروم رہ جاؤں گا مال ان کے ہاتھ میں تھا ان کے دل میں نہیں تھا آج مال ہمارے دلوں میں گھسا ہوا ہے مال ہمارے دلوں میں گھسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے معاش کے بعد یہ اخیر جملہ فرمایا معاش کا تاکہ مسلمان کی زندگی میں بیلنس رہے کہ وہ دینی تعلیم میں اپنے بچوں کو ڈالیں ان کو پہلے دین سکھائیں پھر ان کو دنیا کی معاش صحیح درست کرنے کے لیے وہ تعلیم دلائیں اور پھر ان کے دلوں میں یہ تصور پیدا کریں کہ جو تعلیم اللہ تعالی کے ساتھ ہم کو نہیں جوڑ سکتی وہ تعلیم تعلیم نہیں ہے وہ جہالت ہے کوئی بڑی سے بڑی ڈگری ہم لے لیں لیکن اگر اس کے بعد اللہ کی معرفت ہمارے بچوں کو حاصل نہیں ہے تو وہ ساری یہ ڈگری جہالت ہے علم نہیں ہے علم کے راہ حق نہ نمایا جہالت جو علم سچائی کا راستہ نہیں بتاتا جو علم آپ کو اللہ تک نہیں پہنچاتا وہ علم نہیں ہے وہ جہالت ہے اور مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے کام کی بات فرمائی دی جملہ جانے علم ہا اینس نہیں جمنا جانے علم ہا تو بدانی من کے اندر روزے دی مولانا روم فرماتے ہیں کہ دنیا کے جتنے علوم ہیں اس کی خاص اسپرٹ اور جان یہ ہے کہ تمہارے اندر کم سے کم اتنا احساس تو ہونا چاہیے کہ یوم دین میں میری پوزیشن کیسی ہوگی یوم دین اللہ تعالیٰ کے مالک لے کے یوم دین ہم ہم پڑھ رہے ہیں نا سورت الفاتحہ پڑھتے ہیں ہر نماز میں اس میں یہ جملہ آتا ہے ہاں؟ رب العالمین مالک یوم دین روز جزا کا مالک ہے اردو میں ترجمہ روز جزا کا یہ روز جزا کا مالک ہر رکعت میں بڑھایا جاتا ہے تاکہ آدمی کو یہ ہے کہ ایک دن آنے والا ہے جہاں ہمارا حساب چکایا جائے گا حضرت حضرت حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ اس لیے فرمایا کہ تمام علوم جو سکھلائے جاتے ہیں اس کی اسپرٹ اس کی جان یہ ہونی چاہیے کہ آدمی میں کم سے کم اتنی معرفت تو ہو جائے کہ میں کل انتقال کر جاؤں گا تو میری پوزیشن اللہ کے یہاں کس طرح ہوگی ظاہر بات ہے کہ اگر اعمال صالحہ ہوں گے تو اللہ کے یہاں قبولیت ہوگی اور اعمال صالحہ نہیں اور ہم نے خوب پیسہ کمایا اور خوب پیسہ لوگوں سے لوٹا تمام ڈاکٹر جتنے بھی ہیں ہمارے یہاں ہندوستان میں ان کی ایک ایک, ایک رنگ بنی ہوئی ہے ان کے یہاں جاتے ہیں کہ فلاں کے پاس ٹیسٹ کر کے لاؤ ان کے یہاں جاتے ہیں کہ فلاں کے یہاں جاؤ وہ کچھ بھی نہیں ان کو معلوم ہے کہ اس کو زیادہ تکلیف نہیں ہے لیکن سب کے اور ایک مرتبہ ڈاکٹر نے مجھے دس گولیاں لکھ دی دس اتنی ساری اب میں لے کر آیا تو ہمارے یہاں ایک مرحوم یوسف پٹل تھے اس نے دیکھا وہ بیچارہ واقف تھا اس نے مجھے کہا کہ ماما یوسف بھائی پٹل اب بیج گوڑی تمہارا کام نہیں چاہ بکی احمد اچھے بچے تو میں نے اس کو پوچھا کہ ایسا کیوں کیا ڈاکٹر نے تو کہا کہ کیمسٹ والے کے پاس اس کا کمیشن ہوتا ہے مجھے اب وہ پڑھا لکھا آدمی یونیورسٹی سے فارغ ہوا تبھی تو اس کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری ملی لیکن وہ سب کچھ کر پڑھنے کے بعد بھی ہمارے جیب سے پیسے نکالنے کے لیے یہ کرتا ہے یہ ہے وہ بات کہ جب دین نہیں ہوتا تو وہ انسانوں کے لیے کام کا آدمی نہیں ہوتا اللہ کے واسطے اپنے بچوں کو دین سکھلاؤ ان مدرسوں کی قدر کرو جو یہاں قائم ہوئے ہیں یہ جو مدارس ہیں یہ دین کے قلعے ہیں ہم سے زیادہ امریکہ اور یورپ اس بات کو سمجھ رہا ہے میں تو کینیڈا میں رہتا ہوں دس سال سے وہ نارتھ امریکہ کہلاتا ہے اور میرا بار بار جانا ہوتا ہے دین جب انسانوں میں آتا ہے وہ ہمارے یہاں تین بچے ڈیٹرویٹ کے پڑھنے کے لیے آئے تھے صابر الحق ہارون اور زبیر میں ڈیٹرویٹ کے ایئرپورٹ پر ان کو ملا امریکہ میں تو میں نے پوچھا ہارون ان سے رہے بھائی تم وہاں سے فارغ ہو کر آئے تو کچھ کام بھی کر رہے ہو تو انہوں نے کہا مولانا ہم نے مکاتب اپنی قوم میں قائم کیے ہیں اور الحمد زبیر کہنے لگا الحمد للہ چالیس آدمیوں نے ہمارے ہاتھ پر اسلام قبول کیا چالیس آدمیوں نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا تھا یا علی اللہ خیر اللہ حمر ہو مرین کما علی اے علی اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے کسی ایک انسان کو ہدایت دے دے تو تمہارے لیے سرخنوں سے بیٹھ ایک ایک عالم دنیا میں کہیں نہ کہیں چلا جاتا ہے کسی جگہ پر بیٹھتا ہے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہزاروں انسانوں کی زندگیاں ان کے ذریعے سے بدلتی اس لیے ہمارے اکابرین جی یہ فرماتے تھے کہ یہ دین کے قلعے ہیں انہیں مضبوط کرو اس میں رکھنا نہ ڈالو اگر یہ کاتب اسلامیہ اور مدارس دینیا میں کمزوری ہو جائے گی امت میں صحیح علم باقی نہیں رہے گا اور امت کا دین پر قائم رہنا موقوف ہے اس کے صحیح علم پر علم کے بغیر نہیں ہوتی اس لیے تبلیغ کے جو نمبرات ہیں اس میں ایک علم کا نمبر ہے حضرت حضرت اعجاز اجاز رحمۃ اللہ علیہ تو بہت بڑے عالم تھے جید تو انہوں نے سمجھ کر یہ لکھا ہے کہ صحیح علم ہوگا تو صحیح عبادات ہوگی صحیح علم ہوگا تو معاملات صحیح ہوں گے صحیح علم ہوگا تو اکرام ہوگا ایک دوسرے کا علم کے بغیر ہو نہیں سکتا ایسا اس لیے میرے دوستو اللہ کی ان نعمتوں کو قدر کرو اپنے بچوں کو دینی علم سکھلاؤ اور پھر ان کو معاش کی تعلیم دلاؤ کوئی حرج نہیں کسی یونیورسٹی میں بھیجیں کہیں بھیجیں الحمدللہ اس وقت میں ایسے میں نے یونیورسٹی کے نوجوانوں کو دیکھا ہے کہ جو بہت اعلیٰ ڈگری ان کے پاس ہے لیکن بڑے دیندار لوگ ان کی نمازیں دیکھ کر ہمیں رش ہے میں جب علی گڑھ یونیورسٹی میں گیا میں نے وہاں کے پروفیسروں کو دیکھا جو دعوت کے کام میں لگے ہوئے ہیں وہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہمیں رشک آتا ہے کہ کتنی خوبصورت نماز پڑھ رہے ہیں جب دین آتا ہے الحمدللہ ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں اسی لیے حضرت مولانا جی، یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے کہا کہ حضرت یہ علی گڑھ کے طلبا تو دلی میں سنیما دیکھنے آتے ہیں اور پھر یہاں شام کو سونے کے لیے نظام الدین آ جاتے ہیں اور کھانے کے لیے حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے ان کو سونے دو یہاں وہ کبھی نہ کبھی یہاں کے ماحول میں آ کر ان اللہ اللہ تعالیٰ ان کے دل کو دوسری طرف پھیریں گے بولیے اللہ تعالیٰ نے علماء کو بصیرت عطا فرمائی وہ صاحب دلی تھے مولانا یوسف صاحب تو حقیقت میں یہ ہوا کہ علی گڑھ کی حالت بد ایک زمانے میں علی گڑھ یونیورسٹی میں کیمپس میں باہر نماز پڑھنا اپنے آپ کو وہاں مذاق کا ذریعہ بنانا تھا اتنا کمیونزم پھیل گیا تھا علی گڑھ یونیورسٹی میں پھر یہ جب محنتیں شروع ہوئی پچیس جگہ پر اس یونیورسٹی کے ہاسٹل میں اس وقت نمازیں ہو رہی اور میں اتوار کے دن گیا تو سر سید کی پوری مسجد طلبہ سے بھری ہوئی تھی اور وہ اپنا وقت لگانے کے لیے اعلان کر رہے تھے تو میں نے کہا یہی وہ یونیورسٹی ہے جس میں سے ملحد نکل رہے تھے لیکن یہ دین کی دعوت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے دیکھو اب ان میں سے ان نوجوانوں کو پیدا کیا میرے دوستو اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر چلنے کی دین کو سیکھنے کی اس پر عمل کرنے کی توفیق میری طبیعت نہیں چلتی آج کل تقریر کرنے کے لیے اس لیے کہ تقریریں بھی ایک رواجی ہو گئی کوئی بھی مول صاحب آ رہے تو مول صاحب بیان کرو تم ارے بھائی حکومت بیان کرے جی، رمضان میں بیان چھوئنا پر عمل تو کرو اب تمہیں ہمارے یہاں عمل کم ہو گیا ہے اور سننا زیادہ ہو گیا ہے تو ذرا بیکار باتیں ہو جاتی ہیں اور پھر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بات فرماتے تھے میں نے بھوپال میں حضرت سے یہ بات سنی دین کا کوئی حکم اللہ تعالیٰ کا اور دین کی دعوت جب انسانوں میں پہنچ جاتی ہے اور ان کے کانوں میں پڑنے کے بعد جب اس پر وہ عمل نہیں کرتی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے یہ حضرت فرمایا عذاب الہی متوجہ ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے کہ ہر ایک قوم میں ہر ایک جماعت میں کسی نذیر کو بیچتے ہیں وہ ان بن امتن اللہ خلا فیحا نذیر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ہر گروہ ہر قوم میں کسی ڈرانے والے کو بھیجا جس نے اللہ کے بندوں کو بتایا کہ دیکھو یہ غلط راستے ہیں یہ صحیح راستے ہیں یہ ایسا کرو گے جنت ملے گی یہ کام کرو گے اللہ کے ہاتھوں میں پکڑ ہوگی خدا کے دین کی فکر کرو یہ سننے کے بعد بھی اگر وہ غلط کام کرتے مسجد میں سنا اور دکانوں پہ جا کر غلط کام کیے معاملات درست نہیں کیے جھوٹ بولتے رہے تو پھر تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو اللہ تعالیٰ ہمیں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 ينفع ذا الجد الجد منك علما نافعا ورزقا واسعا والشفاء من من كل داء عاتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا النار يا عزيز يا غفار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما اے اللہ اس پوری امت کو دین اسلام کے اوپر تو مضبوط چلنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہدایت کو سارے عالم میں عام فرما اے اللہ جتنی بھی مخلوق اس سرزمین پر ہے وہ تیری ہدایت کی محتاج ہے مولا ہدایت کے سر چشمے تیرے قبضے قدرت میں ہیں انسانوں کے قلوب تیرے دنگیوں کے درمیان میں ہیں اے اللہ جس کی طرف تو چاہتا ہے ان کے دلوں کو تو پھیر دیتا ہے اے اللہ ہم ہدایت کی طرف گار ہیں اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما اور اللہ جو کچھ کچھ ہمیں سمجھ میں آیا ہے اس پر استقامت سے جمنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ مرتے دم تک ہمیں دین اسلام پر باقی فرما اور آخری کلمہ ہمارے زبان سے لا الہ الا اللہ صادر فرما اے اللہ یہ آخری وقت بہت سخت وقت ہوتا ہے جتنے ہمارے مشائق اولیاء اس دنیا میں گزرے ہیں ان کو مرتے وقت کی حالت کی بڑی فکر تھی اے اللہ ہمیں بھی یہ فکر نصیب فرما اے اللہ ہمارا دین درست فرما ہماری معاش بھی درست فرما مولا ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا اے اللہ کسی تیرے بندوں کا محتاج نہ بنا صرف تیری ذات عالی کے احتیاط اے اللہ اے اللہ ہمارے دلوں میں اپنی نسبت عالیہ پیدا فرما اے اللہ جو مدرسہ یہاں قائم ہوا اللہ اس کی ترقی کے اسباب پیدا فرما اس کو پھوپ پھلتا پھولتا رکھ اس میں علماء صالحین پیدا فرما اے اللہ دائی اللہ پیدا فرما ایسے انسانوں کو پیدا فرما جو اپنی زندگی میں دعوت کے کام کو اوڑھنا اور بچھونا بنا دیں اے اللہ تو ہماری خانقاہوں کی حفاظت فرما اے اللہ ان خانقاہوں میں ذکر کی وجہ سے ہمارے دل کے اندر نور پیدا ہوتا ہے اے اللہ ہمارے ہمارے قلوب کو اپنے نور سے اپنے ذکر کے نور سے منور فرما اے اللہ ہمارے دلوں کی تاریخی کو اپنے اللہ اللہ کرنے سے دور فرما اے اللہ جتنے صالحین اس دنیا میں اولیا گزرے گزرے ہیں انہوں نے بڑی ریاضتیں کی ہے انہوں نے خانقاہوں میں بیٹھ کر تیرا ذکر کی لاکھ لاکھ تصویریں پڑھی ہیں اے اللہ ہمیں بھی تیرے نام لینے کی توفیق عطا فرما اے اللہ تو کریم اور تو رحیم ہے اے اللہ ہمیں علم سیکھنے کی توفیق عطا فرما ہمیں صالحین کی سہمت نصیب فرما اے اللہ علماء کا اکرام نصیب فرما بزرگوں کے ساتھ نسبتیں نصیب فرما اے اللہ ہم ناواقف ہیں ہمیں علم عطا فرما اے اللہ ہمیں استقامت نہیں ہے ہمیں استقامت والوں کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہمیں غافلین میں سے نہ بنا اے اللہ ہمیں غافلین میں سے نہ بنا اے اللہ ہمیں غافلین میں سے نہ بنا تیرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن کی جتنی دعائیں مانگی ہیں اللہ تو ہمیں اس میں شامل فرما اور اے اللہ شر کی لائن کی جتنی دعائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہیں اللہ ان دعاؤں میں بھی ہمیں شامل فرما اے اللہ خیر کے فیصلے فرما اے اللہ امت اس سرزمین پر بہت ہی پریشان ہے اے اللہ اس کی پریشانی کو آپ ہی دور کر سکتے ہیں اے اللہ تیرے دروازے کے علاوہ اس امت کے لیے کوئی دروازہ نہیں ہے اے اللہ تیرے دروازے سے اگر ہم بھٹکا جائے جائیں گے تو اللہ کسی کے دروازہ ہمارے پاس نہیں ہے اے اللہ اللہ معاف فرما دے ہمارے گناہوں کو ہماری خطاؤں کو ہماری بے راہ رویوں کو اے اللہ پوری دنیا میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے اے مولا اپنے علم میں جن لوگوں کی ہدایت مقدر میں نہیں ہے اللہ ان شر سے اس سرزمین کو پاک فرما دے اے اللہ تو نے قوم آد کو اور سمود کو اور فرعون کو اور قارون کو منٹوں میں اس سرزمین پر ہلاک فرمایا اے مولا اس سرزمین پر اس وقت میں جو فرعون بنے پھر رہے ہیں اللہ ان کی گرفت فرما لے اللہ ہمینا نحورهم جالو کے من شرورهم شرورهم اللهم اللهم نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اے اللہ تو اپنی رحمتوں میں ہم لوگوں کو ڈھال دے اے اللہ ہماری آئندہ آنے والی جو نسلیں ہیں ان کو ایمان عطا فرما استقامت عطا فرما ان کو صلاح اور تقوی نصیب فرما اے اللہ ان کو پاکیزہ زندگی نصیب فرما ہماری مائیں بہنوں کو اللہ پاکیزہ زندگی نصیب فرما حیا والی زندگی نصیب فرما اے اللہ امت میں بہت بے راہ روی پیدا ہو رہی ہے اے اللہ امت کی حفاظت فرما رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ہم جائیں گے اللہ ہم کیا منہ دکھائیں گے اے اللہ حوض کوثر سے آپ کے ہاتھ دستے مبارک سے ہمیں حوض کوثر نصیب فرما اے اللہ ہماری مغفرت فرما ہمارے والدین کی مغفرت فرما ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما جو مشاعر تیرے یہاں پہنچ چکے ہیں اللہ ان کے درجات کو بلند فرما اور اس سرزمین پر جو مشاعر زندہ ہیں اللہ ان کے قدر کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ان سے قصب فیض کرنے کے ہمیں توفیق نصیب فرما ان کے پاس بیٹھنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہمارے دلوں کو کھول دے اور اللہ ہم پر رحمتوں کی بارش نازل فرما اے اللہ ہمارے مال کی جان کی حفاظت فرما تمام قسم کے شرور سے فتن سے اللہ آپ ہی حفاظت کر سکتے ہیں ہماری جانوں اور مالوں کی حفاظت آپ ہی کے قبضے قدرت میں اللہ تمام قسم کی ہلاکتوں سے تمام قسم کے انقلابات سے تو ہماری حفاظت فرما کر ہمیں دین پر قائم فرما اور اخیری کلمہ ہمارے زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صادر فرما اللہ يا قبل انك انت التواب الرحيم وصلى الرحیم و صلی اللہ تعالیٰ خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمة الله